چکر لاسا چلے گئے چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا اجل کا لوٹے ہے ہے دن رات بجا ہاں، بجا کر کر اچھا، نکارا نکارا نکارا کیا باجا اچھا اچھا اچھا ہاں صحیح اس کیا بدی یا پھنسا پیل شتر کیا گونی تلاسر بیسا بینسا کیا بدی یا بینسا کیا بدی یا بینسا بیل شتر بیل شتر کیا گونی پلاسر بارہ گونی پلاسر بارہ کیا گونی پلاسر بارہ پلاسر

بیان کرنے آسی بنجارا اجل روح گنے ہیں روح روح کے کے جی جی جی جی پھر ٹھاٹ پڑا ہے رہے رہے دیا تو جی گنوں گئے جو بندے بڑھ ساٹھا پچھلے گھر تو ہے لکھی بنجارا لکھی لکھی بنجارا لکھپتی اور کھیپ بھی تیری باری ہے اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے کیا شکر مصری کند کند گری کند گری کند گری کیا سانبر میٹھا کھاری ہے کیا داغ منکا منکا کیا داغ منکا سونٹ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد جب لاد چلے گا بنجارا تو بدیا لاوے تو بدیا لادے بیل برے جو پور جو پورب پچھم جاوے گا پورب پچھم جاوے گا پورب پچھم جاوے گا یا سامان بھیجنے میں نہ رہنے دینے بدیا لا دے بیر برے ہاں، گاہن بیر بدیا اچھا یا سود بڑھا کر یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا ٹوٹا گھاٹا ٹوٹا نقصان ہاں یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مار گراوے گا بالا بالا مار گراوے گا بالا مار گراوے گا دن دولت ناتی پوتا دن دولت دن دولت ناتی پوتا کیا ایک کمبا کام نہ آوے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جینا ڈیرا ڈانٹا ہے یہ جتنا ڈیرا ڈانٹا ہے زردام درم کا بانڈا ہے سب دام درم کا تھے سب آگے زردام یعنی درم کا بانڈا ہے بندوق سپر اور کھانڈا ہے جب نائک تن کا جب نایب تن کا نکل نکل گیا جو ملکوں ملکوں ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بھانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاگ چلے گا بنجارا نائک جب نائک تن کا نکل گیا ہوں نائک کا نکل گیا جو ملکوں ملکوں ہانڈا ہانڈا ہاں۔ ہاں۔ ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے ہاں، اگلا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈل جاوے گی ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گاس نہ چرنے آوے گی یہ کھیپ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی جاگی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا اچھا، بنجارا بنجارن بیوی اچھا بنجارن بیوی بنجارا بنجارے بنجارن بنجارن یہ کھیپ برے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی اپنی کوئی گڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کھپنی کھپنی کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی ٹبیا ڈپنی کیا برتن سونے روپے کے کیا مٹی کا ہنڈیا چپنی چپنی جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا یہ دھوم دھڑکا ساتھ لے جاوے یہ دھوم دھڑکا ساتھ دھڑکا یہ دھوم دھڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک ساتھ نہ جاوے کا موقوف ہوا جب ان ان ان اور اور اور اجل جل جل گربار اٹاری چوبارے کیا تن سکھ اور محمل کیا کیا کیا چلون چلون رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہ کا جب لاد چلے گا بنجارا کچھ کام نہ تیرے یہ لال سیم سیم و زر جب پونجی باٹ میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر نوبت نکارے بان نشان دولت حشمت فوجیں لشکر کیا مسند تکیہ ملک مکان کیا چوکی کرسی تخت چھتر چھتر چھتر چھتر جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا چھپر اچھا۔ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں باری باری کے جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے کیا ساز جڑاؤ کیا ساز جڑاؤ زر زیور کیا گوٹے تھان کناری کے کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال اماری کے سب پڑا رہ جاوے گا گا جب چلے بنجارا مغرور نہ ہو تلواروں پر مت پھول بھروسے ڈھالوں کے سب پتہ توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے کے بالوں کے بالوں کے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈیر خزانے معلوم کہ کیا بغچے کیا بغچے تاش مشجر کے کیا بغچے تاش مشجر کے مشجر کے کیا تخت شال دوشالوں کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا کیا سخت مقام بنواتا ہے کھم تیرے تن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گڑے نے منہ کھولا کیا کیا رینی رینی ہندک رند بڑے کیا کنگورا انمولا گڑھ کوٹ ریکلا توپ کلا کیا شیشا دارو اور گولا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں برتا پھرتا ہے بن بن ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرے دشمن کیا کیا کیا لونڈی ددا بندہ چیلا نیک چلن مندر مسجد تال کنواں کیا کھیتی باڑی پھول چمن سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا جب مرگ پھرا جب مرگ پھرا کر کیا بک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا کوئی ناچ سمیٹے گا کوئی تیرا کوئی گون ٹانکے گا ہو ڈیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہت کی پھانکے گا اس جنگل میں پھر آ نظیر ایک بنگا آن نہ جھانکے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا جب مرد کرا کر یہ کوئی بدن کا ہوگے گا تاج سمیٹے گا تیرا کوئی گون دیے اور ٹانکے گا کوئی ناج

ایک چھوٹا سا کیڑا ہاں۔

بڑا چھوٹا سا کیڑا کل سا پڑے ہیں اس چیننگ ہاں اس چیننگ میں بالکل ہی ہو رہا ہے اچھا، جو ٹائم ہے کل سا پڑے ہیں تو آئی نہیں ہو کتابیں یار ہیں

پڑھنے لگا ہے اجی بڑی ہونی نہ نہ تو لے نہ بڑی ہی خالی انگریزی نہ نہ اردو بڑی ہی نہ نہ فارسی تو خیر دور ہی گل ہے گئی یار بھی دور ہی گل نہ اردو کو اس میں نقصان کہے کہ نہ گریٹنیس آف تھاٹس ہے نا ٹھیک ہے میں ویسے نکلے ہم آؤٹلیٹ چھوڑنے اس کو وہ آ رہی ہے اس ٹائم پہ میں بھی بار باہر ہی آ رہی ہوں جی ٹھیک ہے شکر ہے آئے گئے جی وہ بھی باسط نہ دکھانا پہ فرنیچر نہ کوئی سامان نہ آنا نہیں دوں گھوڑا موڑ تو تے مینے اچھا جی۔ اس نے اس نے پھر کافی دیر ہو گئی شام نہ گئے اچھا۔ شبیر پتہ نہیں کیا ہے فون کی جائے اچھا نہیں تو الواز ہے تو کوئی بھی نہیں منگی نہیں منگی پھر کیا نہ کوئی یہ کہ ہم نے مطلب جب تک مطلبات منظور نہیں ہوئی لیڈرشپ جتنی ہے ہم نہ کرتا 中有一个非常可能的娃娃。ਜੈ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਜਿਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਇਤਨੇ ਕਰਨੇ ਟੈਕਸ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ کل سنے جڑے جلسے دین نواز شریف ہیں در تکاں انہوں نے جڑے وہ قرندازی کی دیتے ہیں ہونڈا منٹو فائی موٹ سائیکل دوسرے فضول خرچی شاید پتہ نہیں پیسے نہیں سنے گے پیسے بھی دیسے ہیں کہ کس طرح موٹ سائیکل بھی دیتے ہیں بچے کو امیدیا حقوق کے ہیں وہ پتہ ہی ہے شہری میں پہلا حق ہونا روکی عزت نال ملے علاج نہیں ہوتا ٹھیک سے اجیات ملا تعلیم نہیں ہوتا ٹھیک سے اجیات ملا اچھا، جان مال قدر یہ بنیادی چیزیں ہیں اچھا، ملوں کے لیے قوم کی ڈیمانڈ ہی نہیں چالن پلیٹ ساتھ بہت جا رہے ہیں آگے پانچ چار رونے رہنے لیکن آزادی ہو نہیں رہے ہیں اگلے نہ جاتی ہے کہیں ہاں۔ ووٹ نہیں دینے ہمیں اسلام جو ہے ہے ہے ووٹنگ ووٹنگ کا تصور نا ہاں۔ بندہ بندہ اٹھ بھی بھی نہیں نہیں سکنا وہ ووٹ پا سکتا علامہ فرمایا جمہوریت ایک ایک حکومت حکومت ہے ہے کہ کہ جس جس میں میں جمہوریت بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے نگ پورے کرنے نگ پورے ہونے ہاں۔ چاہیے نے اب وہ بھائی نہیں پیسے نہیں اچھا۔ کرتے جڑا نگ پہ پورا کرنے وہ بھائی کرے لے دار پہ نہ تو جنگ کی دکانیں گزر دینا ان کو ہم نے فیصلہ کا کرنا کہ کام بھی توڑنے چاہیے ہاں، بندوں گنا کرتے ہیں ہمیں نگ پورے کر دوں گا اتنے ہوتے ہیں طور نہیں بھی اس نے میار کے بھی بندے لگ گیا وکل کے ہوتی ہے اسے ہی کون ہے فیصلے بنے چاہیے جی کہ کون ہی کوئی فرق سمجھے اس کون ہی اتنی زوریوں کروں اٹھانے گھڑیاں پار رہے ہیں وہ علامہ لکھا ہے جمہوریہ ٹکٹر کی حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے بندہ ہری جینا ہونا چاہیے باقی بھی جاتے ہیں سام پانٹ نہیں پ سارے ووٹر نہ ہوں ووٹر ہر بندے نہیں پانا جان مسعود لوگ باقی سارے کے دونوں نہیں سے لب رہا کہ اپنے ہاتھ ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیسی کے سلیکٹ کی تحت پھر یہ بات کی ابو بکر صدیق ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلیکٹ بات اللہ علیہ وسلم ہم تو بادہ نہ نہاتے ہیں ہاں۔ اور باقی سارے ہیں سے آمین آتی سوائے علی امت کرم اللہ وجہ کری اچھا۔ یہ اہل بیت ہونا چھوڑ کے باقی سارے انہوں نے گاتے آمین کی تھی انہیں دارا دعا کو بیت کی تھی اگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنی تھا ہاں۔ وفات تو پہلے آگے ہیں بھئی انہوں نے ہاں۔ اور باقی سارے سے لب آئے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے سلیکشن ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چار بندے نامنیٹ کیے تھے عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے چار بندے چار بندے کہاں سے چار بندے بہانا نامنیٹ کیے تھے بہنا چونکہ

رہ گیا ہونا چاہیے باقی چین

منائی شوروس از شکی بائی زحد گش تم تم منائی بہلوت سوئے من آئی حراما یا رسول اللہ سوئے من آئی خرام یار سولم پرسو د پایا جا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بل گناہ گاراں چبازو وے شفاعت را کشائی بل گناہ گار فدائے نقش نالینت کنم جان یار نقش نال کنم جا یار سولم پرسودا جا پارا یا رسول اللہ کردہ کردہش حیرانم سیاح شد روز اسم ز کردہ ہےش حیران سیاحش روزانم پشیم پشیمانم پشیمانم پش یا رسول اللہ پش ماں نم پشی مانم پشی ماں یار سول تنم پرسو دا جا پارا زیرام رسول اللہ زجا میں ہو پہ تو پسن بزن جی تو دل بسن زجا میں ہو پہ تو مستن بضن جی تو دل بسن نمی گو ان کے من ہستم سخندان یا رسول اللہ نمی گو یم کے من ہستم سخندان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ بوقت نی درمانم رود از تن برو جانم بوقت نی درمانم رود از تن برو جانم نگادہ تو ایمانم ز شیطان یا رسول اللہ سوللہ ری تو ایمانم ز شیطان یا رسول اللہ تنم پرسوں جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ کیوں اندر حشر بر ہے زم بدامہ Allah. 没人，那江人还。 Good dog.